اس کی پوجا کہاں تھی اس نبی کو آزادی کے غار میں پوجا جاتا تھا اس سے پہلے کہ اس کا انکشاف اس کے سامنے آیا تھا